الحمد لله حمدا كثيرا والصلاة والسلام على حبيبه احترام مہمان نے بلا سامنے نظرا السلام علیکم ورحمۃ اللہ عزیزم حامی اور دائی حق و صدقت حافظ محمد عبد الرحم صاحب اور انہوں نے معاونی دینی امور کے اندر امدادی دوست احباب تعاون بے بل ضلع راول پنڈی اج کا مبارک جلسہ رونق افروز اللہ شام سب کی خدمت اپنے فضل و کرم کے مطابق قبول منظور ہو اس ممبر سے یقیناً علم دین دی اور دین حق دی خدمت کرنا ہے مختلف اور پرمبرات بہادرات شیش پر کی وجہ ذکر تفصیل زبان سے لیا اس وقت بلا تمہید جو جناب نو موضوع گزارش کرنا ہے وہ ہے اسلام میں مسلمان کا مقام اسلام میں مسلمان کا مقام اسلام میں مسلمان کی شان اسلام میں مسلمان کا مرتبہ دوستان گرامی اگرچہ دنیاوی حالات ایسے کہ ممبر کا ممبرتاباد بیان غیر مؤثر ہو جاتا ہے جڑا دنیا کے اندر سیاسی حکومتوں کا سیلاب ہے اس سیلاب کے لوگوں دے دل دماغ قائم رہن دے اندر بالکل ہمت چھوڑ گئے حتا کہ بیانات غیر مؤثر ہوتے ہیں قوت دلیل و برہان یعنی دلیل اور گل کی طاقت جنا مرضی ہوتی لیکن وہ طاقت اثر انداز اس واسطے نہیں ہوتی کہ سیاسی طاقت اور نشہ انہیں اتنا فساد لوگوں کے معاشرے ماحول کے اندر پھیلا دیتا ہے وہ جن بھی قوت دلیل اور قرآن کے اندر ہوتی وہ گل لے ہو جاتی مثبت اثرات ہوتے نہیں مل اور لوگ آئی گئی کر کے پھر معاشرے کے ماحول رو اندر لال ٹر پہ بہت ہی قریب لوگ ہوتے ہیں جڑے ماحول اور معاشرے ٹکرا کے تے حق اور صدق اور دلیل اور برہان ہمیشہ قائم رہتے ہیں بہت قلیل لوگ ایس وقت ہیں نشہ قوت انہیں دنیا نو ایسا عجیب نشئی بنا دیتا ہے کہ دنیا نے نشائیاں دے کوئی گل اصل سنت دی سفا دی حق دی کر دی آخر یہو جہ حالات کلندر اقبال کے سامنے حکیم الامت کے سامنے آئے سن ان جہاد دے موضوع تے ایک نظم ارشاد فرمائی اس نظم سے اس نل دو میری ترجمانی بھی کریں گے اور تائید بھی کریں گے کیا فرماتے ہیں آج کے مولویوں پیروں کا جو آل حرم اور آل دین شمار ہوتے ہیں ان کا نظریہ یہی ہے اور مشورہ بھی یہی ہے کہ جو کچھ کہنا ہے قلم کی زبان سے کہو ممبر کی زبان سے نہ کہو اس سے بہت بڑی مصیبتیں آتی ہیں قلم کی زبان جو کسی کو نہیں سنائی دیتی قلم کی گل ہوتی ہے کتابیں جو کچھ پڑھنی وہ ایڈی پریشان نہیں کرتی فراؤنی قوت لیکن ممبر کی زبان بہت اثر کرتی لہذا بہتر یہ ہوئی ہے کہ ممبر قلم کی زبان استعمال کرو تو ممبر کی زبان استعمال نہ کرو اتنے اقبال فرماندے نے آپ فرماندے نے فتوا شیخ کا ہے زمانہ ہے فتوا شیخ کا ہے زمانہ قلم کا ہے دنیا میں اب رہی نہیں تلوار کار گر گر گر بولو گر چھپو کی مطلب کہ اسلام دے جہاد اسلام دے جہاد گل بالکل چڈو کیونکہ بالکل ہوں اسلام کو کوئی زیادہ برابر بھی فائدہ نہیں دے گی سبحان اللہ فتوا یہ شیخ کا ہے زمانہ شیخ کو معلوم یہ نہیں مسجد میں بھی یہ واضح ہے بے سود بے اثر واقعی ٹھیک ہے بس رہ جی۔ یا تو صحیح بیان نہیں کرنا جی کوئی بول کے گھر بیٹھے یا رہن نہیں دیں گے جی رہن دین اگلی باری منہ پورا بند کر اس واسطے دوستو سان پتا وا ذہن دل دماغ کسی صحیح سمجھ صحیح راہ چلن دے فیرے ساڈے تڈے ذہن سے ہزار راہ ٹرتے ہیں روزانہ تو کون کون اس قوم نو موڑے اصل چھٹیاں پریشان کیتا مجبور کیتا تے آنا پیا میں جناب دے سامنے ایویں سمجھو مسلمان کی عظمت مطلب اللہ اکبر کبیرا یہ بیان کرنا میرا بیان اللہ دے فضل سڈا بیان سڈے تو سوا کسی تو نہیں سنیا جاتا یہ نہیں بھی کسی بیان کیتا ہونا نا تو سڈا بیان ساری ہی خصوصیت ہوتی اللہ دے فضل کیونکہ یہ فیض فقراء اسلام فقماء اسلام اور فقراء اسلام بہن کہ اثرات مثبت نظر نہیں آتے چلو دوستوں کی مانتے ہوئے مجبوری سمجھتے ہوئے جس موضوع سے کلام کرنا ہو ہے اسلام مسلمان کی شان دوستان گرامی مسلمان کی شان اسلام کے اندر سب تو اچھی مسلمان شان اسلام اندر اور اگر یہ آخر جائے تو مسلمان کی شان کائنات کے اندر ہر شہر اچھی حتا کہ کعبۃ اللہ اور عرش معلہ تو بھی پر یہ مسلمان ہو مسلمان کی شان اسلام سب تو اچھی ایک دعوی ہے اس کی دلیل کی ہے کہ اسلام سب سے اونچا ہے قیاس مرکب کرا اسلام سب سے اونچا اسلام کیوں سب سے اونچا کہ جو خالق سب سے اونچا ہے یہ اس کا حکم ہے سب سے اونچا خالق اللہ سب سے اونچا ہے جو خالق ہے جس کا نام اللہ ہے سب تو اچا ایمان دسو ہے اللہ سب تو اچا اللہ دا حکم سب تو اچا جس کے اندر اللہ دا حکم آئے وہ بھی سب تو اچا جڑا اچے نال لگ جائے وہ اچا ہی بن جاتا ہے گھنٹہ سوا جناب کی دماغ سوزی کرتی ہے سونے مسلمان ہوں کسی کافر کا مسلمان کا کی موازنہ کرنا جیسے آشیا کا مسلمان تو گھٹ ہوے مسلمان اچا کسی کافر کتے کا کی فکر کرنا کیا مسلمان سب سے اچھا دلیل کیا ہے ارے بھائی اسلام سب سے اونچا ہے اور اسلام کا امین مسلمان ہے اسلام ہے اچھے نال لگا تو اونچا ہو گیا ارے بھائی یہ پھر دعویٰ ہو گیا اسلام اونچا کیوں ہے ارے بھائی اسلام اس وجہ سے اونچا ہے سب سے اونچے کا حکم ہے سبحان اللہ اب اللہ کے سب سے اونچا ہونے میں کسی کو کلام نہیں تو اسلام اللہ کے حکم کے اونچا ہونے میں تو کسی کو کلام نہیں نہیں ہونا چاہیے اور جو مسلمان ہے جو اللہ کے سب سے بڑے حکم اونچے حکم کا امین ہے ان بھی سب تو اچا ہونا چاہیے کیوں بھائی موٹے لفظ دعوی دلیل صحیح ثابت ہویا کہ نہ ہوا یہ ہی وضاحت کرنی ہے تو بولو پورا ہو جائے بولتے نہیں جی یہ ہو مسلمان اللہ جڑا اسلام دامین ہوئے جڑا اسلام کا خاتم ہو جڑا میرے علی وانگو اسلام کے قائم ہو جڑا آر پھر وانگو اللہ رسول کے حکم کا پابند ہو اسلام اچا جی اچا یہ بھی اچا اگر قدرت کا نظام حکمت دا حکمت یہ نہ ہوتا کہ قیامت بڑھا کے دے گا اس رات پاک نے نویں جہان اس مومن میں ہاں جی عجیب و غریب احسانات اور انعامات نوازنا سی جڑا اتنے نوازیا ہی نہیں جا سکتا اگر یہ گل نہ ہوتی ہمت نہ ہوتی تو مالک نے اینا مسلمان اچا لے جانا سی یہ موت بھی نہیں سی آ سکتی سنگیو میں کسمیا پہ کہنا مسلمان نے اتنا اچھے چلے جانا سی یہ موت بھی آخو تو کلندر اقبال کی زبان سنا گنوان پایا ہوا ہے ہمیشہ فرماندے نے ہو اگر خود نہیں کرو خود کرو خود کی سکے مطلب میں سمجھانا بڑے سادے لفظ ہیں جن شاء اللہ پھر سواد آئے گا اسی بولو سبحان اللہ کلندر اقبال فرما ہے وہ جی اپنی پہچان آ جائے اپنی پہچان آ جائے آپ جڑا اپنے ہاتھ بن میرا اشارہ سمجھ والے سمجھ گے جی غیر ہاتھ کا بنیا نہ بنے نہ لوگ اللہ والوں کے ہاتھ کا بنیا اقبال آتا یہ اصل یہ ہوئی بنیا ہوتا ہے ہائے ہائے ہائے وہ خود کر لے خود گیر خودی خود گیر ہوئے خود نگر ہوئے خود گر ہوئے خود گیر ہوئے خود گر کون ہے خود نگر کون ہے جیڑا نگاہ صرف رب تو سوا رب نے بندیا تو شوار خود اپنی تعلیم تربیت اپنے آپ کو لو پر انسان کسی ویل کوئی گل لگلش لے جانے سک جائیں گی یہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مثال دیتی مسلط احمد شریف کے اندر عالم ہے حضور نے فرمایا کوئی بندہ حکمت دیا گلا کرے کوئی غلطی ہو جائے اٹھے اختیار مکمل ہون تو بعد بیٹا بکری والے کی عادت ہوتی دستور ہوں وہ کتا بھی ایک لال رکھتے فرمایا آپ نے اس لات تسلیم نہیں وہ اٹھے کتے کا کن نپے لے لے بکری چڑیا چگل اٹھے توجہ ہے سونے بول نہیں دے یہ وہ بہت ویکیا بہت بارہ ویکیا اگر نام ہی غلطی ہوگی تو تم ہی غلطی بنا کے متاثر حاصل بے وقوف آمد کم ظرف اٹھے گا نیچو آپ کی طرف برار ہو جائے گا یہ بدبختی کی نشانی ہوگی مر مر مر مر بناو مر شیشا میں مرضی بنا لو توی فرما مر مر مر مری کیوں جیڑی شہر یورپ دبا چاہتا ہے وہ کسی کو نہیں سوائے جی، توجہ ادر ویگ سونے اسلام اچا سونے محمد غریب نے فرمایا خالی سنایا آیا رہو اسلام کی بلندی اسلام کی اونچائی ایک مانوی شہر ظاہر محسوس نہیں ہوتی اسلام کے حکم خدا ہے کی پتا کدو دس درخت کا نام ہے تو پہاڑ کا نام دسے گا تو محسوس نہیں وہ نبی نے اصل یہ دسیا جیڑا میرے اسلام نال لگے گا جدو میرے علی واگ اچا نظر آئے گا سمجھ لیا اسلام نو اپنے سینے اپنی روح درسا ویکال لایا جی میرا اسلام اسی نیوا ہو سکتا میرے منہ پتہ نہیں پیڑا لفظ کیوں نکل گیا کسی چنگے بندے آ سمجھ لگی توجہ ہے نا اچھی بولو قسم ذات کی کر کے آنا جی قبل ہے قدرت میڑی جان ہوئے یاد رکھنا اسلام اسلام تیریا مسجد لگا ٹہلا کا نام نہیں اسلام اسلام والے کا نام جڑا کمینے کا پتر اسلام والے جو ہے دس اسلام دے چلن والا کوئی نہ رہے آخ سکنا اسلام ہوں ہے جدو نبی دے یار چار خلیفے اسلام تے چلن والے اسلام تے چلاو والے جدو سب تو دنیا دے اچے بن کے بیٹھے تے دنیا نو ثابت ہو گیا اسلام باقی سارے تو اچا ہی ہے کسی دشمن کا منافق کی پہچان کا سنے یہ نہ سمجھی یار میرا لنگر بنڈے گے جدو والا لبے گا لا کے مارن کی کوشش گے سمجھ لے کا پتر سورے اگر مسلمان ہوگا رسول اللہ نے دس دیتا ہے اسلام جدو بھی ملتا ہے اسلام والے لبتا ہے لہذا وہ سونے ایس نمن کے اندر گل لمبی نہیں کرتا جی آخو تو رسول اللہ کا فرمان سنا دیا بولنے نہیں جی بولتے نہیں یعنی اگر اسلام سے ہو جائیے کفر دے دشمن ہو جائیے تو ساری شان سڈے نبی نے کی میرے لیے شان سبحان اللہ انہوں نے جس وجہ بنی ہے جو اسے راہ دیا آ جائیے تو سڈے نبی کی دسیا دسا میں یہ حدیث شریف ہے نا جی پہلو پڑھی ہے حضور نے فرمایا اسلام اچا رہے گا نہیں نہیں وقت تھوڑا ہے پر میں کہتا سب توجہ ہے گلوں تو بہت سونے اے حدیث اسلام اچا نیواں نہیں ہوگے گا الاسلام یعلو ولا یعلو ہوں میں وہی حکمت دسنا کتاب لکھتا ایک ہوں لکی ایک ہوں لکھتا کسی کی شہ ٹکی راہ ملے جی بچہ ہوئے تو لکیر کہ بچے تو علاوہ کوئی ہو شہ ہوئے تو عربی لکتا اس باب لیا توجہ اللہ اکبر و کبیرہ اس زمنے چیز نہیں گل سمجھ لو اگر ماں تے باپ ماں تے باپ اگر دو میں مسلمان ہوں تو بچہ دو میں تے جے انہاں وچوں اللہ معاف کرے ایک کافر ہو جاوے تے بچہ او دا جڑا مسلمان پاویں او ماں اے تے پاویں پیو اے اول دسے عمر اے بالکل ساری فقہ دا کٹھا مجمع علیہ ماں باپ دو میں اگر مسلمان دے اسلام تو نکل جائے کافرا عورت اگر اہل کتاب ہوئی تو مرد مسلمان نکاح ہو سکتا ہے لیکن مرد کافر پاوے اہل کتاب ہوئے مسلمان عورت نال نکاح نہیں ہو سکتا اسے شہر ظاہر کرتا ہے اسلام کا اچھا اگر اگر مرد ہوئے مسلمان سے اہل کتاب عورت رکھ سکتا ہے نکاح لیکن مرد ہوئے اہل کتاب سے مسلمان عورت نکاح نہیں رکھ سکتا کیونکہ اسلام اچا رہنا نہیں ہو سکتا بچہ کے تابع ہوگا افسوس اگر اگر عدالت صدیق اکبر کی ہوتی مولا علی کی ہوتی تو صرف یہ ویکنا سی بچہ دیا یہ ویکنا سی اور دسو ایک بابو یہاں وڈے دین والا جڑا ہے جی ماں ہوں تو ماں کے سپرد ہوتا جی باپ ہوتا تو باپ کے سپرد ہوتا رب آخر ہے میرے والا پلا اچا ہے کول ہوئے بولتے نہیں دسو اسلام اچا ہوا کہ نہ ہویا مسلمان اچا ہوا کہ نہ ہوا یہ آخرا کہ قانون کی نگاہ میں سب برابر ہوتے ہیں کافر کے قانون میں تو کافر بھی برابر نہیں ہو سکتا اسلام کے قانون میں کیوں مسلمان کیوں برابر ہو سکتا اگر کوئی کفر کی بکواس کرے تو ہم اس سے کچھ نہیں کہتے نہیں الجھتے لیکن اگر ہمارے اسلام کو اس طرف کھینچنے کی کوشش کرے تو اللہ کے فضل سے ہم اگر اس کی زبان نہیں کھینچ سکتے تو اس کے خیالات کو کھینچ کر شیطانی کو ہم پھینک دیں سٹے سے مڑ ساڈے سی ڈی کر کے چلو ہزار کا سرکار بی سی ایس سوچ جس نے قانون کی نگاہ میں سب برابر نہیں اسلام کا قانون اسلام کا قانون جہاں پر برابری دیتا ہے وہاں پر برابر رکھو جہاں پر فوقیت دیتا ہے اور فرق کرتا ہے اگر وہاں پر فرق نہیں مانو گے تو کافر ہو جاؤ گے یہ قضیہ مقدمہ میری اس بات کو اہل علم قبول کریں گے اور سمجھیں گے کہ میں کیا کہہ رہا اور بولو اے سونے دسن لگا مسلمان حدیث سنا تو ورسول الله صلى الله عليه وسلم حوله وصحابه فقالوا هذا أبو سفيان وعال بن عمر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا عائد بن عمر وأبو سفيان الإسلام أعز من ذلك الإسلام جدو سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ شریف فلا فرمایا مکہ فلا فرما گیا کسی جگہ دے تشریف فرما صحابہ والے دوارے بیٹھے دو شخص ہوں گے ایک حضرت معاویہ والد ابو سفیا فرما دینے ہزور سرکار بیٹھے نے تھا پرالے والے بیٹھے اسی دونوں سمجھ لگی جی کچھ بولا صاحب فرما حضور یار نبی پاک کے آلے دوارے بیٹھے سن ابو سفیان آئے آئے صاحب شریف سے نکلیا ہاں ابو سفیان آئے او ابو سفیان آئے آ رہے ہیں حضور سرکار نے سنیا غلط ایسا لطیف اشارہ رنگ سمجھنے حضور نے فرمایا ابو سفیان یہ آئے اور ابو سفیان آ رہے ہیں بھی پلے پیا ہزور نہیں آ رہا سمجھ گیا کہ ہزور کی فرما رہے ہزور فرما رہے اشارہ ہزور نے فرمایا Isla. موقع جو پھر حضور نے فرمایا الاسلام یعلو ولا یعلا اوے اسلام اچا رہے گا نیوا نہیں ہو سکتا کی مطلب اسلام ہوئے اچا اسلام ہوئے عزت والا اور جی کول یہ ہے وہ نام پہلا لو بول پاؤ میں تمہیں یہ نہیں کہتا تھی بھی ایویں کرو جی ہزور جی نے کی فرمایا لوگ یار کیا ڈگری گل ہی لب لیتے مولوی بولنے کا بھی بڑا ختم کرتا ایک لطیف جہ جی جی چلایا فرمایا میں مائگل شکار یہ اور ابو سفیان لیکن میرا اسلام جس کے عزت والا نام پہلا لو کافر بعد لو مسلمان کا پہلا لو کافر اور اتنے توجہ کہتے ہیں کہ جی اصل تو ارادہ اور نیت ہی دیکھنا ہوتی ہے اس میں کوئی شک نہیں ارادہ اور نیت لیکن بات یہ ہوتا ہے ظاہر اور ایک ہوتا ہے نس ظاہر قابل تعویل اگرچہ ہوتا ہے لیکن ظاہر پر کچھ حکم تو لاگو ضرور ہوگا اس کو علم چس رکھنے والے سمجھیں گے کہ میں نے اصول کرتا ہوں اس کو مسئلہ بناؤں تعارض کے وقت اگرچہ ظاہر اور نس کا تعارض ہو جائے تو نس کو ترجیح ہوتی ہے لیکن کیونکہ ظاہر محتمل تعلیم ہوتا ہے لیکن اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ ظاہر کا سر نظر انداز کر دیا جائے گا اور بس اس پر کوئی حکم لاگو نہیں ہوگا نہیں دسیا پاوے میرے یار کا ارادہ کافر دقت نہیں لیکن ظاہر تے گل ہوتا ہے میں محمد نو ایسا بھی گوارا نہیں میں کر جانا دس لینا آتا سمن چاہ کر کے سعودی عرب بزرگ جنالہ نے فکیر دربار صحابہ دیا لیکن جب ہندوستان کا چکر لگا انہیں آ مندر اس واسطے غصہ تو ہوں لگتا وہ تو ٹر گئے نا وہ ٹر گئے جہے محمود دلوی آگوں وہ تو توڑے گلا کھولنا نہیں پہ جان جانڈا ہاتما کمزور ہے لگا گارش کسی بندے خبر اصل گل یہ میرے حضرت صاحب چھوٹیا نقطہ دسیا سر سناوا بڑی سونی گل انہیں فرمایا یار دسو کافر بت بنا یا بت کافر بنا بت نافر بنا یا کافر بت نو بنا کون کنو بنا کافر بت نو بنا آئیے ابو جہل بوت نو پوج دے اساں بت گر کافر نو پوج دے گو بھاوے پوجنے پیسے پوجنے دے بت بت نو نو پوجے پوجے تو تو کافر ہاں۔ جی والے مارو نا نارا ہوں آشکا کا نارا مارو سواد آئے بھی ابھی بھی آشکے بابے ہوئی بہت اچھے بابا جو آشکا کا نعرہ چڑھ دیتا جنہوں نے میں اشارہ کیا انہوں نے بھی مارنا سی ذرا اچھی بولو سبحان اللہ بت شیشا اٹھ گئے بت بننے والے ٹور گئے مسلمانوں بننے والے جیل سٹنے والے رہ گئے خوشی بولو ذرا بے مارو سوال سوال باہر نارے آدمی بے شرمی کا نارا دعا کرو اللہ تعالیٰ تو بس جو ہے خوش ہو خوش ہو کرنے حضرت ابراہیم بت بڑھ گئے بت خانے بڑھ گئے کسے قرآن چوڑ گل سمجھا خود شکا اٹھ گئے توجہ سنی میرے سونے رسول اللہ پاک نے کی سبق پڑھایا مولوی تو مولوی رہا صحابہ کے منہ نکلے گا کافر کا نام بھائی نہیں مسلمان دا لباد رسول اللہ نو یہ گل گوارا ہی حضور سرکار صحیح بولن کا بل دس ارشاد فرما دین کافر کا نام پہلو نہیں لگتا مسلمان کا نام پہلو لے رہا ہے یہ مسلمان بھی ہر تک ہائے ہائے ہائے ہائے کافر کا نام پہلو لو گے تے مسلمان دی حد یہ سبق کو پڑھایا یار بولو تو پڑھایا اسلام نے بھی دسیا کافر اگے رکھنا مسلمان تو کسی گل سمجھنا وہ نہیں سیاح وہ نہیں چوتھا دنیا رہی صرف نام نو پہلا رکھنا دوارا نہیں بول جی۔ دیں اچھا سچی گل جی سبق مسلمان چلے تو ممکن ہے کہ مسلمان کا مسلمان کتے بنا کے رکھن زلیل کر کے کافر سر کا تاج بنا کے رکھن ممکن ہے بول رہے ہیں جی سبق یہ ہوئی رسول اللہ والا تیرے بچے کا بھی میرے بچے کا تو ممکن ہے کہ مسلمان مسلمان دے ہاتھوں زلیل ہو تو کافر عزت پا یہ ممکن ہے جدو بچے چہرے پڑھنا سننا کوئی حضور دے امتی دی ایڈی قدر یہ دت نام مگر لے سکتے استاد کی بنا سکتے بنا بنا بنا سکنے سکنے سکنے سکنے یہ کپڑے پا اس پیچھے چل سبق ہوتی میرے ہاتھ دیا انگلیاں گریاں گئے بولو ذرا تسا بھی نظر مارو تھوڑی غور کرنا تعلیم اثرات دسنا ذرا دس دیا ایک ہوں تعلیم چیچی کے ہاتھ رکھن لگا تو اگان انگوٹھے تک جانا ہے اے تعلیم اگلا ذہن اگلا بندے اگلا ماحول اس کو اگلا آخری انگوٹھا جو نظام ہے تعلیم نال ذہن بنتا ہے ذہن نال بندہ بنتا ہے بندے نال ماحول بنتا ہے ماحول نال نظام بنتا ہے اس لال اتفاق ہے کہ کوئی نہ تعلیم چنگی ذہن چنگا ذہن چنگا بندہ چنگا بندے چنگے ماحول چنگا ماحول چنگا نظام چنگا تعلیم گندی ذہن گندا ذہن گندا بندہ گندا بندے گندے ماحول گندا ماحول گندا نظام گندا یہ گل ہے اختلاف نہیں بند سڑب دن میں کا یا آیا سونے نے آ گئے صرف تعلیم بدلی صرف سبق بدلیا پہلا کافرا بھی پہلے کہڑی کہڑی بنکوں کی سی پھر قرآن والی سونے نے تعلیم بدلی تعلیم نے ذہن بدلیا ذہن نے بندہ بدلیا بندے نے سمجھ آئی سونے وہ بےبل والے سمجھ آئی نہیں اس گل گل منیا کہ نہ تعلیم کی بنتا ہے کچھ طرح بولیا جی ذہن کی بنتا ہے میرے بہرے والی سید نے بچائی دس تو رمک کروڑا روپئے ہوں میں پوچھنا جوڑ جڑتا بول بول حسین حسین کا کی میں ہوئے اللہ کی نسب نہیں بدلے بیٹھا انہوں نے منہ غلط نکلی ہے نبی غلط ہے صحابہ کے منہ نکل سکتی ہے ملا بول جی پہلو لینا گوارا نبی سونا کدو گوارا کرے گا کہ کافر مومن رائے یعنی جنوب کہ ووٹ کافر مومن کا ووٹ برابر ہوئے بول رہے نہیں للکار اس کا مفہوم مخالف ضرور نکلے گا کہ شیطانوں کی نگاہ میں اس کی عزت زیادہ ہوگی جڑا بہت ہوگا خدا کی نگاہ میں خدا کی بار کا اس کی عزت زیادہ ہوگی جو زیادہ پرہیزگار ہوگا زیادہ دیندار ہوگا اسلام والا ہوگا بہت سونے اس کو زیادہ دماغ نہیں کھانا چاہتا ہاں جی بس اتنی کافی ہے میں اللہ مسلمان کا جڑا وارس وہ بھی دس دسمان کا بڑا رب ہزور تبلیغ فرما رہے ہیں ایک نکلنا صحابی آیا کوئی صحابہ غریب آئے نے عرض کرتے ہیں مسکین عرض ہے دین چوکھے وہ دنیا چوکھے سن وہ دنیا چکے سن یہ دین چکے سن یہ ہر آن کے کرتے ہیں حضور اور اس لیے تبلیغ کر رہے ہیں انہوں نے اس واسطے کہ جی دین چ گئے تو دین کا فائدہ بہتا ہو جانا ہے ہاں جی بھاویں یہ ارادہ لے کے سرکار بیٹھے نے رب واہدہ رولا شریف مولا نے جی۔ جڑا انداز تخاطب تھا جڑا پہلا جس رنگ پہلو گل کرتا سی رب اپنے حبیب اللہ اس رنگ چ نہیں کی پہلو سی تیری جان کی قسم ہے پہلو سی فلاور مخاطب کر کے فراؤں کدی آتا قسم حضور سرکار دے ہے شریف شریف آئے مت شریف لیا اللہ تعالی نے وہ اج ویخیا کافر جہاں بھاوے محبوب تبلیغ کر رہے ہیں لیکن رب کی گل یہ دین لال رکھ اگر سنت بڑا پیسے والے میری امت رو زندگی پاک دی قسم کھانی آبا اور سونے نبی مطلب اللہ رخ مبارے اس وجہ سے نبی کے پاس آیا کے آخر آبا سا وتا اور منہ پھیر لیا جو کیتا حضور نے اللہ نے نقشہ آبا سا سونے نبی نے وتا ولا رخ مبارک پہ انجا انجا اس وجہ سے کہ نازینا ان کے پاس آیا مسلمان کی اتنی قدر ہے کہ بھاوے دین دی تبلیغ تو کر رہا ہوں پھر بھی تیری نظر کافر اگے نہیں بولو تو صحیح یہ عجیب کہ کافران مسلمان کرنا انگلش اس واسطے پڑھنا سارے مسلمانوں چھتر مار کے سٹیا ہوا بنا شوق چڑھایا بولتے نہیں جی۔ دعا کرو سان اپنی قدر عزت پچھاڑن کی توفیق آمین سانو اپنے اسلام کی قدر پچھاڑ کی توفیق جب اسلام کی قدر پچھاڑا نہیں سمجھو اپنی پچھاڑ سبحان اللہ یہ اگر سے کل یاد لیکن ان سے جزیات نکالنا اور جزیات کا حکم نکالنا بالکل آسان لہذا زیادہ تفصیل جزیات کے اندر جانا ضروری نہیں اللہ جانا بنا ہی انساز دور فرماوے بابا جی اگر اگر جناب بالکل حالات کے مطابق مسئلہ پوچھنا چاہتے ہیں تو پھر تو یہی ہے کہ نہ اگے کلمہ ہونا چاہیے نہ پیچھے ہونا چاہیے اگے بھی گانا ہونا چاہیے تاکہ پتا چلے کہ بارڈر